چلتا تھا میں آج بڑے غصے سے گھر سے چلا آیا اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے بابا جان کے جوتے تک پہن کر نکل گیا کہ میں آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تبھی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تو کیوں انجینئر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں آج میں بابا جان کا پرس بھی اٹھا لایا تھا جسے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے مجھے آج پتا چل جائے گا کہ کتنے پیسوں کا حساب کتاب ہے اور کتنا مال چھپا رکھا ہے پھر جیسے ہی میں غصے میں عام راستے سے سڑک پر آ گیا تو مجھے لگا کہ جوتوں میں کچھ چب رہا ہے میں نے جب جوتا نکال کر دیکھا تو میری ایڑی سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا جوتے کی کوئی کیل نکلی ہوئی تھی درد تو ہوا پر غصہ بہت تھا اور مجھے جانا ہی تھا گھر چھوڑ کر جیسے ہی کچھ دور چلا تو مجھے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا معلوم ہوا غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ سڑک پر جگہ جگہ پانی پھیلا ہوا ہے پاؤں اٹھا کر دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی جیسے تیسے لنگڑا کر بس اسٹاپ تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک گھنٹے تک کوئی بس ہی نہیں میں نے اب سوچا کیوں نہ اس پرس کی تلاشی لی جائے جو ہی میں نے پرس کھولا ایک پرچی مجھے دکھائی دی اس پرچی میں لکھا تھا لیپ ٹاپ کے چالیس ہزار قرض لیے پر لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے دوسری ایک اور پرچی کو میں نے دیکھا اس میں ان کے آفس کی کسی شوق ڈے کا لکھا تھا انہوں نے شوق ڈے میں یہ تحریر لکھی تھی اچھے جوتے پہننا پر ان کے جوتے تو ماں گزشتہ چار ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے نئے جوتے لے لو اور وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی جوتا چھ ماہ اور چل جائے گا میں اب سمجھا کتنا چل جائے گا بلاخر تیسری پرچی میں نے کھول دی اس پہ لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجیے اور ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لیجیے پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا بابا جان کا پرانا موٹر سائیکل او یہ میں نے کیا کیا میں گھر کی طرف بھاگا اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چھپ رہی تھی میں گھر پہنچا نہ بابا جان تھے نہ ان کا موٹر سائیکل میں سمجھ گیا کہ کہاں گئے ہوں گے میں بھاگ کر ایکسچینج ایجنسی پر پہنچا جہاں لکھا تھا پرانا موٹر سائیکل دیجیے نیا لیجیے خود کپڑے کپڑا میرے بابا جان اپنا پرانا موٹر سائیکل دے کر مزید قرض اوپر چڑھا کر میرے لیے نیا موٹر سائیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا بابا جان نہیں بابا جان میں ایسا نہیں ہونے دوں گا مجھے یہ موٹر سائیکل نہیں چاہیے مجھے آپ کے جوتے چاہیے میں اب بڑا آدمی بنوں گا بہت بڑا میرے بابا جان آپ جھوٹا لے لیجیے اور مجھے معاف کر